حمید نے خبر دی اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان مقام صد صحبہ میں تین دن تک قیام فرمایا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہ سے خلوت کی تھی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی آپ کے ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا اس پر کھجور پنیر اور گھی کا مالیدہ رکھ دیا مسلمانوں نے کہا صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں یا باندی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو وہ مہات المومنین میں سے ہوں گی لیکن اگر آپ نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندھی ہیں آخر جب کوچ کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرہ